اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے بھائی عبد الحمید بن ابی اویس نے ان سے سلیمان نے حشام بن عوروہ سے ان سے ان کے باپ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی دو ٹکڑیاں تھیں ایک میں عائشہ حفصہ صفیہ اور سودا اور دوسری میں ام سلمہ اور بقیہ تمام ازواج متحرات تھیں مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت کا علم تھا اس لیے جب کسی کے پاس کوئی تحفہ ہوتا اور وہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تو انتظار کرتا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ کے گھر کی باری ہوتی تو تحفہ دینے والے صاحب اپنا تحفہ آپ کی خدمت میں بھیجتے اس پر ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی جماعت کی ازواج متحرات نے آپس میں مشورہ کیا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں تاکہ آپ لوگوں سے فرما دیں کہ جسے آپ کے یہاں تحفہ بھیجنا ہو وہ جہاں بھی آپ ہوں وہیں بھیجا کرے چنانچہ ان ازواج کے مشورے کے مطابق انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لیکن آپ نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا پھر ان خواتین نے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا کہ مجھے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا ازواج متحرات نے کہا کہ پھر ایک مرتبہ کہو انہوں نے بیان کیا کہ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو دوبارہ انہوں نے آپ سے عرض کیا اس مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا جب ازواج نے پوچھا تو انہوں نے پھر وہی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا ازواج نے اس مرتبہ ان سے کہا کہ آپ صلی اللّہ علیہ وسلم کو اس مسئلے پر بلواؤ تو صحیح جب ان کی باری آئی تو انہوں نے پھر کہا آپ نے اس مرتبہ فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو عائشہ رضی اللہ عنہ کے سوا اپنی بیویوں میں سے کسی کے کپڑے میں بھی مجھ پر وہی نازل نہیں ہوتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کے ارشاد پر انہوں نے عرض کیا آپ کو عیزہ پہنچانے کی وجہ سے میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں پھر ان ازواج متحرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو بلایا اور ان کے ذریعے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کہلوایا کہ آپ کی ازواج آپ کی ازواج ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے بارے میں اللہ کے لیے آپ سے انصاف چاہتی ہیں چنانچہ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی آپ نے فرمایا میری بیٹی کیا تم وہ پسند نہیں کرتی جو میں پسند کروں انہوں نے جواب دیا کہ کیوں نہیں اس کے بعد وہ واپس آ گئیں اور ادواج متحرات کو اطلاع دی انہوں نے ان سے پھر دوبارہ خدمت نبوی میں جانے کے لیے کہا لیکن آپ نے دوبارہ جانے سے انکار کیا تو انہوں نے زینب بن تج شرد اللہ عنہ کو بھیجا وہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئیں تو انہوں نے سخت گفتگو کی اور کہا کہ آپ کے ازواج ابو کھافا کی بیٹی کے بارے میں آپ سے خدا کے لیے انصاف مانگتی ہیں اور ان کی آواز اونچی ہو گئی عائش رد اللہ عنہا وہیں بیٹھی ہوئی تھیں انہوں نے ان کے منہ پر انہیں بھی برا بھلا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کی طرف دیکھنے لگے کہ وہ کچھ بولتی ہیں یا نہیں راوی نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بھی بول پڑیں اور زینب رضی اللہ عنہ کی باتوں کا جواب دینے لگیں اور آخر انہیں خاموش کر دیا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ یہ ابو بکر کی بیٹی ہے امام بخاری نے کہا کہ آخر کلام فاطمہ کے واقعے سے متعلق یہ بن عروہ نے ایک اور شخص سے بھی بیان کیا ہے انہوں نے ظاہری سے روایت کی اور انہوں نے محمد بن عبد الرحمٰن سے اور ابو مروان نے بیان کیا ہرشام سے اور انہوں نے عروا سے کہ لوگ تحائف بھیجنے کے لیے حضرت آیشرد اللہ عنہ کی باری کا انتظار کیا کرتے تھے اور ہی شام کی ایک روایت قریش کے ایک صاحب اور ایک دوسرے صاحب سے جو غلاموں میں سے بھی ہے وہ ظاہری سے نقل کرتے ہیں اور وہ محمد بن عبد الرحمٰن بن حارث بن ہرشام سے کہ حضرت آیشرد اللہ عنہ نے کہا جب فاطمہ نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خدمت میں موجود تھی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اکاسی